لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في في في أول كلامنا كلامنا كلامنا اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد أوسط آخر معزز کم بہت سارے احباب اس امید کے ساتھ تشریف لائے ہوئے ہوں گے کہ بابری مسجد کے حالیہ فیصلے کے تعلق سے کچھ کلام کیا جائے گا پچھلے جمعہ ہم نے عرض کر دیا تھا بتا دیا تھا سلگتے ہوئے حالات میں چنگاری بھی شعلہ بن سکتی ہے اور یہ عنوان ایسا نہیں ہے کہ اسی وقت اس کو کہنا ضروری ہے اور یہ وقت ٹل جائے تو نماز قضا ہو جائے اور بابری مسجد تعمیر ہونے سے رہ جائے حالات سب کے سامنے ہیں ایک تو ہوتا ہے فیصلہ اور ایک تو ہوتا ہے سمجھوتا پورے عالم میں جو فسادات ہوتے ہیں دہشت گردی ہوتی ہے اور گڑبڑیں ہوتی ہیں وہ انصاف ہی کے نام پر ہوتی ہیں اور غور یہ کرنا ہے نہ تو عدالت سے کل ہمیں توقع تھی نہ آج ہے نہ قیامت تک رہے گی حیرت ہے ان علماء پر اور ان عمائدین پر جو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے ساتھ کہ ہم اللہ پر اللہ کے رسولوں پر فرشتوں پر کتابوں پر عدالتوں پر ایمان لے کر آئے اور چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے ہندوستان کی عدلیہ پر ہمارا اعتبار ہے بھروسہ ہے عدالت جو کرنا تھا اس نے وہ کام کیا ہے ہمیں نہ تو اسے زیر عنوان لانا ہے زیر بحث لانا ہے سوال ان علماء کرام کا جن کی بینی نے امت کے ہاتھوں میں صبر کی چوڑیاں پہنا دی اور جن کے وعدے ڈھکوسلے ثابت ہوئے شریعت متحرہ ایسے علماء کرام کے بارے میں کیا کہتی ہے کیا حکم ہے ان علماء کا کیا ان کی تقریریں سننا جائز ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک زمین سے لے کر آسمان تک خون ریزی جو ہو رہی ہے وہ انصاف ہی کی نام پر ہو رہی ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقہ وہ اپنے گھر سے ایئرپورٹ جا رہی تھی سر راہ ان کا اغوا ہو گیا اور انہیں ابھی امریکہ کی عدالت نے چھیاسی سال قید با مشقت کی سزا سنا دی ہے نہ تو ہتھیار برآمد ہوا نہ کسی ہتھیار پر فنگر پرنٹس ملے نہ گواہ ملے نہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک نہتی عورت امریکہ کے چار فوجیوں پر ہتھیار چلائے اور گولی چلائے یہ بھی ایک انصاف تھا یہ بھی ایک فیصلہ تھا سب سے بڑی بات یہ ہے ایک ہوتی ہے پنچایت جو بڑ کے درختوں کے نیچے کچھ بڑے لوگ پیٹھا باندھ کر دھوتی باندھ کر اپنی پنچایت میں گاؤں کا فیصلہ کرتے ہیں بیل چوری ہو گیا اناج چوری ہو گیا سائیکل چوری ہو گئی ساٹھ سال کے مقدمے کے بعد حق ملکیت کا جو فیصلہ سامنے آیا ہمارے بڑے عمائدین سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں اس لیے کوئی ایسا کام جو قانون کے خلاف عرضی ہو اور امن میں خلل پڑتا ہو اس لیے کہ راہیں ابھی ہیں اب یہ کہ کامیابی دینا نہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے ظاہری اعتبار سے ہم یہی کہیں گے ایک ہوتا ہے سمجھوتا ایک ہوتا ہے فیصلہ الہباد کوٹ نے جو بات پیش کی وہ سمجھوتی کی تھی وہ فیصلے کی نہیں تھی ایک روٹی کے تین ٹکڑے اور فلاں پارٹی فلاں پارٹی فلاں پارٹی ایک ایک ٹکڑا لے لے اس کو فیصلہ نہیں کہتے کاغذات کی بنیاد پر ڈاکومنٹس کی بنیاد پر یہ گاڑی کس کی ہے یہ ٹرک کس کا ہے یہ زمین کس کی ہے اس کو دینے کا نام فیصلہ ہے یہ نہیں کہ گاڑی کا اگلا پہیا تم لے لو پچھلا پہیا پناہ پارٹی لے لے ہانڈی وہ لے لے چولہا وہ لے لے یہ تو بڑھ کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے پنچایت چلانے والے پنچایتوں کا سمجھوتا ہے فیصلہ نہیں ہے بہرحال ہم کبھی اس پر آپ کے سامنے تفصیلی کلام کریں گے ایسا نہیں کہ شریعت کی نگاہ بابری مسجد پر نہیں ہے قوم و ملت کی دکھتی ہوئی رگوں پر نہیں ہے کبھی انشاءاللہ اس تعلق سے ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اسی عنوان سے بات کریں گے ہم جس عنوان کو لے کر چل رہے تھے وہ عنوان تھا کہ امت کے اندر جزوی مسائل کے اندر اختلاف یہ کس حد تک روا ہے اور کس حد تک جائز ہے اور یہ اختلاف کرنے والے کون ہیں کہاں سے آئے کب پیدا ہوئے اور ان اختلافات کو پیدا کر کر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کس کے مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اس کے پس منظر کے لیے میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ عرض کیا شریعت متحرہ کسی انسان کی بنائی ہوئی تخلیق نہیں نہ صحابہ کرام نہ پیغمبر نہ فرشتہ اللہ نے اس دین اسلام کو نازل کیا اور اس دین اسلام کا ایک ایک حصے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لی لا لایاتی یدئی ولا ملفی نہ سامنے سے نہ پیچھے سے اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا دنیا کی لاکھ کوششیں اور دنیا لاکھ ایڑی چوٹی کا زور لگائے اللہ کے قرآن کو مٹانے کی سازش کرے اسلام کو مٹانے کی سازش کرے اور ان کے ماننے والوں کے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کرے جب تک یہ زمین یہ آسمان قائم ہے اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا اور وہ دن آخری دن ہوگا اس دنیا کا کہ جس دن اس دھرتی پر اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا یہ سورج کی حرارت یہ چاند کی چمک یہ ستاروں کی چمک دمک یہ دریا کی روانی یہ پھولوں کی مسکراہٹ اللہ کے ذکر سے ہے اللہ کے نام لینے سے ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑنے سے ہے وہ دن دنیا کا آخری ہوگا جب تانبی کی طرح آسمان پگھل جائے گا اور چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے اور ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور روئی کے گال کی طرح یہ پہاڑ اڑیں گے وہ تکون الجیوالو کل اہ جس دن اس دنیا سے اللہ کے نام لیوا اٹھ جائیں گے یہ دنیا اللہ کے نام لینے والوں سے قائم ہے قرآن کے پڑھنے والوں سے قائم ہے اس دنیا کا امن اس دنیا کا وجود اس دنیا کی سلامتی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے ہے یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ جن کے وجود سے دنیا قائم ہے ان کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ دنیا کے قائم کرنے میں یہ رکاوٹ بن رہے ہیں اس امن اور سلامتی کو ختم کرنے کے لیے اسلام مسلمان دشمن ازل سے رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام آئے حابیل کے ساتھ اللہ نے قابیل کو پیدا کیا جس نے حابیل کو قتل کر کر دنیا میں پہلا جرم کیا اور پہلی دہشت گردی کی حضرت نو علیہ السلام آئے خود ان کے گھرانے کے اندر ان کا بیٹا دہشت گرد بن گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ان کے گھرانے میں خود ان کے باپ آزر دہشت گرد بن گئے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے کے لوگ دہشت گرد بن گئے اس امن کو اس سلامتی کو ختم کرنا چاہتے تھے اللہ کے نام کو مٹانا چاہتے تھے ابو جہل کی زندگی کا مقصد یہی تھا ابو لہب کی زندگی کا مقصد یہی تھا ادبا اور شیبا کی زندگی کا مقصد یہی تھا یہ وہ دنیا والے ہیں جو چاہتے ہیں لیکن ہمارے لیے حوصلے کی بات یہ ہے اور ہمارے لیے امید کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا وجود کسی کی چاہت پر نہیں ہے یہ دنیا کسی کے چاہنے سے آباد اور کسی کے بربادی کے ارادے سے برباد ہونا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں مسلمانوں کے ممالک ختم ہو جاتے اور دنیا میں مسلمانوں کا وجود ختم ہو جاتا دنیا میں مسلمانوں کا تشخص ختم ہو جاتا کیوں اللہ کا قرآن کہتا ہے یریدون نور اللہ یہ لوگ چاہتے ہیں اپنے پھوکوں سے اسلام کے چراغ کو گل کر دے یہ نہیں چاہتے کوئی منارہ رہے یہ نہیں چاہتے اللہ کے حضور کوئی سجدہ کرے یہ نہیں چاہتے کوئی مکتب رہے کوئی مدرسہ رہے کوئی اذان رہے کوئی ملا رہے کوئی پگڑی رہے کوئی داڑھی رہے ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تشاؤون الا ان یشاء اللہ تم کیا چاہو گے اللہ چاہے گا واللہ متم نوری ولو کری ہلکا اللہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے ان کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے یہ جتنا برا چاہیں گے ہم اتنا اسلام کے نام کو روشن کریں گے واللہ متم نوری اللہ تبارک تعالیٰ اس نور کو مکمل کریں گے مساجد کا وجود اور مدارس کا وجود ان کے رحم و کرم پر نہیں ہے متم متن نوری اللہ فرماتے ہیں اس نور کو ہم مکمل کرنے والے ہیں لائب کا اللہ ظهر عرض بھائی تو ولا وبر اللہ اتخلا اللہ کلیمت السلام بے عزی عزیز و ضلع زلیل کہ دنیا میں کوئی حصہ ایسا نہیں بحر میں بر میں خشکی میں تری میں پہاڑوں میں جنگلوں میں اللہ اتخلا اللہ کلیمت السلام فیقون الدین و کنحلّہ تب پھر کسی عدالت کی سنوائی نہیں ہوگی اذان ہی اذان ہوگی نماز ہی نماز ہوگی اللہ کا نام ہی نام ہوگا دنیا سے خدا کے دشمنوں کا وجود ختم ہو جائے گا قرآن کے دشمنوں کا وجود ختم ہو جائے گا وہ اکونت بین ایک فیصلہ اللہ کی طرف سے بھی آنے والا ہے ایک آخری بات اللہ کی طرف سے آنے والی ہے اللہ نے جو باتیں کلام پاک میں بیان فرمائی لگتا ہے کہ وہ لئی ٹیلی کاسٹ ہیں ایک ایک بات جو قرآن میں بات آپ نے فرمائی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں بیان فرمائی کہ آج وہ نظر نہیں آ رہی ہیں مساجد کے تعلق سے نوجوانوں کے تعلق سے عورتوں کے تعلق سے شادی بیاہ کے تعلق سے لوگوں کے مال اور دولت کے محبت کے تعلق سے اور ماں باپ کی نافرمانی ہوگی بیوی کی اطاعت ہوگی اور جورو کی غلامی ہوگی مال کی پوجا ہوگی دولت کی پوجا ہوگی کارخانے کی پوجا ہوگی وہ کون سی بات ہے آقا نے فرمائی ہو اور آج ہمیں نظر نہ آ رہی ہو جب ساری باتیں نظر آ رہی ہیں تو فیقون الدین و للہ اس عالم کے چپے چپے میں دنیا کے ذرے ذرے میں اللہ کا دین ہوگا اذان ہوگی اور سجدے ہوں گے کیا یہ بات صحیح نہیں ہوگی کیا آقا نے نہیں کہا لا کا زہر ظہر بھائی تم مدر ولا ولر کچا اور پکا مکان نہیں ہوگا اللہ اطخل اللہ کلیمت الاسلام کہ مگر یہ بھوکنے والے بھوکتے رہیں گے لیکن ان کی بھوک سدا بسہر ثابت ہوگی ان کی بھوک سے وہ خود کٹ جائیں گے ان کا تھوک ان کے منہ پر آ کر گرے گا اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے وجود کو ختم کر دے گا ہمیں حوصلہ ہے اللہ کی کلام پاک کی اس آیت سے ہمیں بھروسہ ہے جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پر کسی اب زمانے کے رہنما پر ہمارا اعتماد نہیں ہے کسی پیشوا پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے ہمارا قرآن ہمارے ساتھ ہے ہمارے آقا ہمارے ساتھ ہے نصر من اللہ فتح قریب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے انا فتح نہ لقپت فتح مبینہ یہ آیت ہمارے ساتھ ہے انا لنن سر رسولنا و آمنوا ما کہ ہم رسولوں کی مدد کریں گے اور رسولوں کے ماننے والوں کی مدد کریں گے یہ آیت ہمارے ساتھ ہے پھر گھبرانا کس بات کا اللہ نے کہا وان تم لالو انکن تمین سر بلند رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو کرنے کا کام یہ ہے ہم معافی مانگے بابری مسجد سے اے مسجد ہم سے خطا ہو گئی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے غلطیوں کی وجہ سے ہماری نادانی کی وجہ سے ہمارے قصور کی وجہ سے ہم نے تیرے وجود کو ختم کر دیا اگر آج ہم نے اس سے معافی تلافی نہیں کی آج اگر ہم نے اس سے صلح صفائی نہیں کی کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کی عدالت ہوگی اور وہ مسجد ہوگی ہمارا دامن ہوگا اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال کے پیچھے پڑے ہوئے تھے دولت کے پیچھے پڑے ہوئے تھے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور میرا انہوں نے کچھ خیال نہیں کیا ضرورت ہے کہ اس کے سلسلے میں غور کیا جائے تدبر کیا جائے انگریز اس ملک کے اندر جب آیا اس کی سب سے بڑی کوشش یہی رہی کہ مسلمانوں کے درمیان تفریقہ ڈال دے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے اور اس کی یہ پالیسی رہی کہ اختلاف ڈالو اور حکومت کرو اس لیے جب انہوں نے مسلمانوں کی طرف دیکھا کہ مسلمان اپنے دھرم کے لیے اپنے ایمان کے لیے اپنے خدا رسول کی محبت کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اللہ کی محبت کو قربان کر نہیں سکتے نبی کی محبت کو داؤ پر نہیں لگا سکتے قرآن کی آیتوں کو داؤ پر نہیں لگا سکتے تو اس نے دو چیزوں کو پیدا کیا ایک نبوت کے اندر خلل ڈالنے والے ایک خدا نبی اور اور جو ہے ائمہ اور اسلاف کے درمیان بدزنی پیدا کرنے والے ان دو طبقوں کو پیدا کیا ایک غلام احمد قادیانی کو پیدا کر کر نبوت اور رسالت کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کر دی ہے کہنے لگے یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اس میں نبی کہاں سے آ گیا اس میں رسول کہاں سے آ گیا نبی کو لانا شرک کی بات ہے پیغمبر کو لانا شرک کی بات ہے ہم خدا کے بندے ہیں وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں ہم ساجد ہیں وہ مسجود ہیں یہ پیغمبر کہاں سے آ گیا یہ کہہ کر نبی کی نبوت پر اس نے ڈاکہ ڈالا رسول کی رسالت پر اس نے ڈاکہ ڈالا اور کہنے لگا لوگوں یہ پیغمبر کہاں سے آ گیا قرآن ہے اور تم ہو اللہ کا کلام ہے اور تم ہو اور اللہ ہے اور بندہ ہے یہ نبی کہاں سے آ گیا ہٹاؤ اسے ہٹانے کے لیے اس نے نبی کی نبوت اور رسالت پر حملہ کیا اور شکوک پیدا کیے شبہات پیدا کیے اور جناب محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تالے کو اس نے توڑ دیا اور کہا کہ نبی کوئی بھی بن سکتا ہے رسول کوئی بھی بن سکتا ہے اللہ ہے اور بندے ہیں خالق ہے اور مخلوق ہے ساجد ہے اور مسجود ہیں رازق ہے اور مرزوق ہے یہ کہہ کر اس نے انگریز نے غلام احمد قادیانی کو القاب دے کر روپیہ دے کر پیسہ دے کر ایک جماعت کو پیدا کیا اور وہ جماعت جذب جہاد کو سب کرنے کے لیے نبوت سے رسالت سے ناتا توڑنے کے لیے اس نے ایٹی ایڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور کسی حد تک وہ جماعت کامیاب بھی ہو گئی کہ دنیا کے چپے چپے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں آقا صرف ایک پیغمبر ہیں اور پیغمبری کا دروازہ کھلا ہوا ہے کوئی بھی پیغمبر بن سکتا ہے کوئی بھی رسول بن سکتا ہے کوئی بھی قرآن سمجھ سکتا ہے کوئی بھی اللہ کی مراد کو سمجھ سکتا ہے حالانکہ دنیا جانتی ہے ہر زبان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے ہر زبان کی اپنی ایک اصطلاح ہوتی ہے ہر زبان کی اپنی ایک حضرت موسا اللہ نبی نالے ہی سلا تو السلام جب نبوت اور رسالت کا تاج لینے کے لیے گئے ایک درخت درمیان کے اندر آیا اور اس نے ایک جملہ پڑا انا ربو کا فخلا نالک اے موسا میں پروردگار ہوں تم اپنے جوتوں کو نکالو کبھی موسا علیہ سلاۃ وسلام کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ درخت خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے درخت مجھے حکم دے رہا ہے پیغمبر میں درخت میں درخت کا درجہ کم ہے اور پیغمبر کا درجہ بڑا ہے حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلام کو سمجھنے میں کوئی بھول نہیں ہوئی کوئی آپ نے چوک نہیں کی کہ کلام اللہ کا ہے اور درخت اپنی زبان میں کہہ رہا ہے انی انا رب کا فخلا کا بل واد ان توا مقدس موسا تم وادی مقدس کے اندر ہو آؤ تو چپل نکال کر آؤ یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ نے درخت کے ذریعے سے کہلوائی تو جس طریقے سے اللہ نے اپنا کلام حضرت موسا علیہ سلاۃ و کے سامنے درخت کے سامنے سے درخت کے زبان سے کہلوائی اللہ نے کبھی اپنا پیغام آدم سے کہلوایا کبھی اپنا پیغام شیش سے کہلوایا کبھی اپنا پیغام نو سے کہلوایا کسی نے آج تک یہ نہیں سمجھا کہ آدم خدا کا کلام بول رہا ہے کسی نے یہ نہیں سمجھا کہ آدم جو ہے خدا بن چکا ہے بلکہ ہر ایک نے یہی سمجھا کہ آدم خدا کی بولی بول رہا ہے ہر ایک نے ہی سمجھا کہ شیش خدا کی بولی بولی سمجھ رہا بول رہا ہے لیکن انگریز نے دنیا میں پہلی مرتبہ یہ کتنا ڈالا رسول اور خدا کے درمیان تفریح پیدا کی امت اور خدا کے درمیان جدائی پیدا کی اور پیدا کرنے کے بعد کہا یہ قرآن ہے یہ تم ہو یہ اللہ ہے ہر کوئی قرآن سمجھ سکتا ہے اور خود قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے ولاقت یسر نل قرآن ہم نے کلام پاک کو آسان کر دیا ہے جب خدا نے کلام پاک کو آسان کر دیا ہے تو ہر کوئی کلام پاک کو سمجھ سکتا ہے یہ بات دنیا میں سب سے پہلے غلام احمد قادیانی انگریز کے ایجنٹ نے کہی تاکہ نبوت نبی کی نبوت پر ڈاکہ پڑے اور رسول کی رسالت پر ڈاکہ پڑے اور نبی پر بدگوبانی ہو کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ تھا کہ قرآن اگر لفظی کلام ہے اللہ کا تو نبی اس کی عملی تفسیر ہے اگر قرآن کہتا ہے عقیم السلام کہ نماز قائم کرو تو نبی نے کہا سلو کوا رائی تمہوں نے اسلی تم نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو قرآن نے جب کہا آتو زکا کہ تم زکات دو تو نبی نے زکات دے کر بتایا کلام پاک میں جب کہا جب الحج علی اللہ حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو تو نبی نے فرمایا خسو عناسک کو کہ اے لوگو تم مجھ سے مناسک کو حاصل کر لو تو چلتا پھرتا قرآن تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اگر قرآن کلام تھا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عملی تفسیر تھے دنیا میں سب سے پہلے اس انگریز کا جھوٹا نبی اس نے یہ کہا کہ اب یہ قرآن ہے اب یہ تم ہو اب اس کا سمجھنا تمہارے لیے بہت آسان ہے پڑھنا تمہارے لیے بہت آسان ہے جبکہ میں نے آپ کو بتایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتی تھی آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سفر میں حضر میں حضرات صحابہ کرام کے اندر جب اختلاف پیدا ہو جاتا کسی مسئلے کے اندر تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع ہوا کرتے تھے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کلام پاک کی آیت جب یہ نازل نازل ہوئی میں عمل سو الجزا بھی کہ جو آدمی برائی کرے گا اس کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا یہ کلام پاک کی آیت تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر مسلمان جہنم میں جا کر رہے گا اور جہنم کا بدلہ پا کر رہے گا کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے میم سو جو آدمی برائی کرے گا یو جزا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا تو کون انسان ہے دنیا میں جو خطا نہ کرے اور جو گناہ نہ کرے اور جس سے بھول نہ ہو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کی بندی کلام پاک کی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ اسے جہنم کے اندر ڈالے گا اور عذاب دے گا بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں اسے بیماری دے دے گا اولاد کو چھین لے گا مال کو چھین لے گا بخار دے دے گا جیل دے دے گا مشقتیں دے دے گا یہ اس کا مطلب ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے مبارک بسترے میں رہنے والی تھی آپ کے کمرے میں حجر مبارکہ میں رہنے والی تھی اور فقیحت الامت کا لقب آپ کو ملا آپ کلام پاک کی اس آیت شریفہ کا مطلب واضح طور پر سمجھ نہ سکیں یہ انگریز تھا جس نے غلام محمد قادیانی کے ذریعے سے امت کے اندر سب سے پہلے یہ فتنہ پیدا کیا کہ اما عائشہ نہ سمجھ سکے کوئی بات نہیں وہ صحابی جس میں روزے کا حکم نازل ہوا کہ سفید تاگا اور کالے تاگے کے فرق تک تم جو ہے سہری کیا کرو تو وہ صحابی اپنے جو ہے تکیے کے نیچے دو تاگے انہوں نے رکھ لیے تھے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ کلام پاک میں سفید تاگے سے مراد سفید تاگا ہے اور کالے تاغے سے مراد کالا تاگا ہے انہوں نے یہ سمجھ لیا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کالے تاگے سے مراد رات کی تاریخی ہے اور سفید تاغے سے مراد صبح صادق کی روشنی ہے حضرات صحابہ کرام کلام پاک کے سمجھنے میں نبی کے محتاج تھے نبی اللہ تبارک تعالیٰ کے محتاج تھے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کلام پاک کے اندر لوگوں کے سوالات ہیں یس الونا کا انیل اہل یس الونا کا انیل روح یس الونا کا انیل محیث یہ حیث کے بارے میں یہ چاند کے بارے میں اور یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں پیغمبر جواب دے سکتے تھے لیکن پیغمبر اللہ کے حکم کے محتاج ہیں یہ قرآن ہے جس کے ظاہر کو اللہ نے محفوظ کر دیا جس کے باطن کو اللہ نے محفوظ کر دیا جس کی تلاوت کو اللہ نے محفوظ کر دیا جس کے زبر کو زیر کو اللہ اللہ نے محفوظ کر دیا اسی لیے یہ کلام پاک جب شروع ہوتا ہے تو کلام پاک شروع کرنے والے قاری سے اللہ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے ایک معاہدہ کرتا ہے علی لام مین اللہ کی طرف سے لام جبرائیل مین محمد بعض مفسرین نے اس کا معنی بیان کیا اس کلام پاک کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ذالک الکتاب اللہ لار بفی اے یاسین کے پڑھنے والے اے رحمان کے پڑھنے والے ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں کی تلاوت کرنے والے اے اور بنو اسرائیل کے واقعے کو پڑھنے والے دیکھ تو آگے پڑھے گا واقعہ پہلے مجھ سے معاہدہ کرنا ایگریمنٹ کرنا ذالک الکتاب لا لارہی بفی یہ وہ کتاب کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کوئی اس کے اندر جو ہے شبہ کی گنجائش نہیں یہ معاہدہ کرو گے پھر آگے بڑھنا ذالک کتاب و لار وفی ادلیل متقین یہ ہدایت والی ہے اللہ نے اس ہر طریقے سے اس کو محفوظ فرما دیا ہے اب اس کی تفسیر وہی ہوگی جو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا اور اس کی تفسیر وہی ہوگی معنی وہی ہوگا مطلب وہی ہوگا جو جبرائیل امین نے آقا کو کہا اور اس کی تفسیر وہی ہوگی جو آقا نے صحابہ کرام کو کہا اگر کوئی بدبخت اگر کوئی خدرائی انگریز کا بچہ کلام پاک کے بارے میں کہتا ہے کیا جی دنیا کے دھیڑا چماران کو قرآن سمجھ میں آتا ہے حضرت عمر کو قرآن سمجھ میں آ گیا مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتا وہ انگریز کی اولاد ہے آخا نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا من قال فی القرآن قرآنی کہ کلام پاک کے اندر اگر کوئی اپنا دماغ استعمال کرے گا اپنا خیال استعمال کرے گا اسلاف کی تفسیر کو چھوڑے گا صحابہ کرام کی تفسیر کو چھوڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو چھوڑے گا اللہ کے مطلب اور مراد کو چھوڑے گا فلی بقدہ النار کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور تو خود رائی کرتا ہے اپنا خیال پیش کرتا ہے علماء نے فرمایا اگر وہ صحیح بھی معنی بیان کرے اسلاف کے تفسیر کا مطالعہ نہ کرے اور اس کا بیک گراؤنڈ نہ دیکھے اور اس کی نسبت صفا کے چبوترے تک نہ جائے اور دار ارقم تک نہ جائے محض انٹرنیٹ پر کہیں انگریزی اور کہیں کنڑا اور کہیں تلگو اور ملیالم کا ترجمہ دیکھ کر یہ مفسر بن رہا ہے تو آخا نے فرمایا کہ من قال فی القرآن برائی ہی کہ جو من چاہے ترجموں کو دیکھ کر تفسیر کرنے لگے سید ابوا النار چاہیے کہ اس کو اپنا ٹھکانا وہ جہنم کے اندر بنا لے یہ وہ طبقہ تھا جو نبی کی نبوت پر اس نے ڈالا ڈالا اور اس نے رسول کی رسالت پر ڈاکا ڈالا اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے لگا اپنے آپ کو کہنے لگا ہم پکے قرآن والے ہیں ہم قرآن کے معنی سمجھنے اور سمجھانے میں درمیان میں نہ پیغمبر کو لائیں گے نہ جبرائیل کو لائیں گے اللہ کا قرآن ہوگا اور ڈکشنری ہوگی دیکھیے جب تک کلام پاک کو بیان کرنے والا بیان نہیں کرے گا سمجھانے والا نہیں سمجھائے گا اس وقت تک کلام پاک کا معنی اور مطلب سمجھنا نہ کسی ولی کے بس کی بات ہے نہ کسی مفسر کے بس کی بات ہے نہ کسی محدث کی بس کی بات ہے کلام پاک کی تفسیر وہی ہوگی جس کو اسلاف نے بیان کیا کلام پاک کا معنی اور مطلب وہی ہوگا جس کو صحابہ کرام نے سمجھا کلام پاک کا مفہوم وہی ہوگا جس کو آقا نے اللہ کی اس امانت کو صحابہ کرام تک پہنچایا اس میں نہ آ آگے سے نہ پیچھے سے نہ اوپر سے نہ نیچے سے کہیں اس میں کوئی مداخلت کی بالکل کوئی گنجائش نہیں کسی ملا کو تو کیا کسی ڈرائیور کو تو کیا کسی کلینر کو تو کیا بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا یا یوہن نبی را تو لک تب مرضات ازواجک اے پیغمبر آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی حلال کرنے والی چیز کو حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرنے والے اللہ نے مواخذہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے رحم اور کرم والا اتاب فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انگریز کے بچے گلی کوچوں کے اندر پھر کر کلام پاک بغل میں مار کر انگریزی ترجمہ آج یہودیوں نے ترجمہ کیا ہے آج نسارا نے ترجمہ کیا ہے آج باطل فرقوں نے ترجمہ کیا ہے کلام پاک کا کون سا وہ ترجمہ ہے جو نبی کے مراد کے قریب ہو اللہ کی مطلب کے قریب ہو یہ کیسے معلوم ہوگا آپ نے اپنے مطلب کا ترجمہ دیکھ لیا اس کو بغل میں مار لیا بخاری کا ترجمہ دیکھ لیا بغل میں مار لیا یہ بغل میں مار کر ترجمے دیکھ دیکھ کر گلی کوچوں کے اندر فساد پھیلانے والے یہ غلام محمد قادیانی کی نسل ہیں یہ انگریز کی اولاد ہیں یہ فتنہ بپا کرنے والے ہیں کیا ضرورت ہے دارلوم دیوبند کی کیا ضرورت ہے مدینہ یونیورسٹی کی کیا ضرورت ہے ام القرا کی کیا ضرورت ہے مظاہر العلوم کی کیا ضرورت ہے ندوت العلماء کی کیا ضرورت ہے مسیح العلوم اور شاہ ولی اللہ کی اگر ترجمہ دیکھ کر مفسر بن سکتا ہے اور ترجمہ دیکھ کر آدمی محدث بن سکتا ہے یہ کروڑوں روپے کے چند اس میں شادیاں ہو سکتی ہیں اس میں کالجز قائم ہو سکتے ہیں اس میں سڑکیں بن سکتی ہیں اس میں کنویں بن سکتے ہیں لوگ اپنی زکات مدارس کو کیوں دے رہے ہیں لوگ اپنا خون کاتیا کیوں دے رہے ہیں تاکہ صحیح معنوں میں نبی کے وارث ہمارے سامنے آئے حق کو حق بتائے باطل کو باطل بتائے سچ اور جھوٹ کا فرق بتائے یہ گلی کوچوں کے اندر پھرنے والے انگریزی کتے آج ایک ایسے موڑ پر جب باری مسجد ہمیں للکار رہی ہے بیت المقدس ہمیں للکار رہا ہے فلسطین کا خون ہماری غیرت کو جگا رہا ہے ایک ایسے وقت کے اندر عالم اسلام کا مسلمان اور عالم کا مسلمان دہشت گردی کی چکی کے پاٹوں کے اندر پس رہا ہے ایک طرف ڈاکٹر آفیہ صدیقہ کی چیخیں آسمانوں تک جا کر واپس آ رہی ہیں یہ انگریزی کتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مسائل کو اور بیان کردہ نماز کے طریقے کو سامنے رکھ کر ایک دوسرے کو چیلنج کرنا مباحثے کی دعوت کرنا مناظرے کی دعوت کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں رہا ہے یہ اسلاف کا مزاج نہیں رہا ہے ایک طبقہ وہ تھا جو قرآن کے نام پر نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا اور قرآن کے نام پر رسول کی رسالت پر ڈاکہ ڈالا تھا ایک دوسرا طبقہ انگریز نے پیدا کیا محمد حسین بٹالوی اور جو ہے میاں نذیر حسین کا وہ طبقہ وہ تھا وہ کہنے لگا ارے میاں یہ تو کہنے لگا کہ قرآن ہمارے سامنے ہے اور حسین احمد بٹالی اور میاں نذیر حسین یہ سب وہ لوگ تھے جو کہنے لگے حدیث پر حدیث کے نام پر اہل حدیث کے نام پر نبی کی نبوت کو سامنے رکھ کر رسول کی رسالت کو سامنے رکھ کر جیسے قادیانی نے قرآن کو سامنے رکھ کر نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور اللہ کے آیتوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی پر ڈاکہ ڈالا اسی طریقے سے ہمارے لیے دوسرا جو سرمایہ تھا جسے اللہ کے نبی چھوڑ کر گئے تھے اور آپ نے فرمایا فرمایا ترک تفی کم امرائن نن تزلو ماں تمسک تم میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرا طریقہ ہے کتاب اللہ پر قادیانی ڈاکہ ڈال چکا تھا اب دوسرا ڈاکہ پڑنا تھا حدیث پر دوسرا ڈاکہ پڑنا تھا نبی کی روایتوں پر اور دوسرا ڈاکہ پڑنا تھا ایم مشتحدین کے فقہ پر اس کے لیے میاں نذیر حسین کو کھڑا کیا حسین احمد بٹالوی کو کھڑا کیا اور کہنے لگا وہی بات جو غلام احمد قادیانی نے قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن ہے تم ہو ساجد ہے مسجود ہے رازق ہے مرزوق ہے اللہ ہے بندہ ہے اس نے وہی بات کہی کہ پیغمبر ہے امتی ہے رسول ہے اس کے غلام ہے یہ کون بیچ میں امام آ گئے یہ کون بیچ میں مشتحد آ گئے یہ کون درمیان کے اندر اس کی تشریح کرنے والے آ گئے تمہیں رفع دین کی حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی تمہیں آمین کی حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی یہ کہہ کر گلی کوچوں کے اندر امت کے اندر اختلاف پیدا کیا امت کے اندر جھگڑا پیدا کیا یہاں رک کر ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ صحابہ کرام ایک نمبر سے لے کر سو نمبر تک یہ سے لے کر زٹ تک علیف سے لے کر یا تک تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں تمام کے تمام صحابہ عدول ہے تمام کے تمام صحابہ برحق ہیں تمام صحابہ کا طریقہ جنت کو جانے والا ہے یہ ہمارا ایمان ہے وہ کمیلا وہ بد وقت جو صحابہ کرام پر انگلی اٹھائے جو صحابہ کرام کے عمل کے بارے میں تجسس کرے اور شک کی نگاہ سے دیکھے صحابہ کرام اور نبی کو لڑائے صحابہ کرام اور نبی کے اندر فرق کرے میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اس کے باپ کو وہ پیدا نہیں ہوا اگر وہ غور و فکر کرے اس کے حسب میں اس کے نصب میں انگریز کا نطفہ آیا ہوا ہوگا اس کے حسب و نصب کے اندر اسلام مسلمان دشمن عبداللہ ابن سوا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کا نطفہ ضرور داخل ہوا ہوگا میرے آقا نے جب ڈکلیئر کر دیا اصحابی کن نجوم میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں میرے آقا نے جب ڈکلیئر کر دیا کہ ان کا ایمان جب تک تمہارا ایمان ان کے ایمان سے نہیں ملے گا اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے صحابہ کرام کے اندر کیٹیگری نہیں ہے کہ ایک نمبر کا صحابہ دو نمبر کے صحابہ تین نمبر کے صحابہ بھی اختدئی تم اختدئی تم تم اگر ایک صحابی کا طریقہ بھی پالو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے صحابہ کا ایک طبقہ وہ تھا جو رفیدین دین کرنے والا تھا صحابہ کا اختلاف جنت جہنم کا اختلاف نہیں ہے صحابہ کا اختلاف ہدایت اور ضلالت کا اختلاف نہیں ہے صحابہ کا اختلاف سنت اور بدت کا اختلاف نہیں ہے صحابی نے جس ڈھنگ سے بھی نماز پڑھی ہو جس ڈھنگ سے حج کیا ہو جس ڈھنگ سے تلاوت کی ہو جس ڈھنگ سے آپ نے روزہ رکھا ہو اور جس ڈھنگ سے زکات دی ہو تمام طریقے اللہ کے یہاں مقبول ہیں اور اللہ کے یہاں قبول ہیں ہر صحابی کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہے اور صحابہ کرام نے رفع دین کیا وہ رفع دین اللہ کے یہاں قبول ہے صحابہ کرام نے رفع دین نہیں کیا وہ نماز بھی اللہ کے یہاں قبول ہے صحابہ کرام نے آمین زور سے کہا وہ آمین بل جہر بھی اللہ کے یہاں قبول ہے صحابہ کرام نے آمین آہستہ کہا وہ آہستہ آمین بھی اللہ کے یہاں قبول ہے صحابہ کرام نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی تو یہ فاتحہ کی نماز بھی اللہ کے یہاں قبول ہے صحابہ کرام نے نہیں پڑھی یہ نہ پڑھنا بھی اللہ کے یہاں قبول ہے کبھی کوئی صحابی کسی صحابی کے مقابلے میں اشتہار نہیں چھاپا تھا مناظرہ نہیں کیا تھا رفع دین کرنے والے صحابہ نہ کرنے والے کو ملامت نہیں کرتے تھے وہ دونوں سمجھتے تھے کہ رفع دین کرنا بھی نبی کا عمل ہے رفع دین نہ کرنا بھی نبی کا عمل ہے سورہ فاتحہ مقتدی کا پڑھنا بھی نبی کا عمل ہے نہ پڑھنا بھی نبی کا عمل ہے آمین زور سے کہنا بھی نبی کا عمل ہے آمین آہستہ کہنا بھی نبی کا عمل ہے ان کو نبی سے محبت تھی ان کو آخا سے تعلق تھا وہ جھگڑے نہیں کیا کرتے تھے وہ اختلافات نہیں کیا کرتے تھے وہ منا مناظرے نہیں کیا کرتے تھے وہ مباہلے کی دعوت نہیں کیا کرتے تھے میرے اللہ کی قسم ہندوستان کے اندر وکٹوریا کی آمد سے پہلے پوری دنیا کے اندر ادب اکبر دین کا جھگڑا نہیں تھا آمین بل جہر آمین بسر کا جھگڑا نہیں تھا امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنے کا جھگڑا نہیں تھا ملک وکٹوریا کی آمد کے بعد انگریز نے حسین احمد بٹالوی کو میاں نذیر حسین کو کھڑا کر کر یہ اختلافات پیدا کیے جبکہ امت کا اتفاق ہے اس بات پر کہ رفیدین دین والی نماز بھی نبی کی نماز ہے رفیدین دین کے بغیر نماز بھی نبی کی نماز ہے زور کی آمین کی نماز بھی نبی کی نماز ہے آہستہ آمین کی نماز بھی نبی کی نماز ہے اس لیے کہ صحابہ نے دونوں عمل کیا اور آخا نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفا الراشدین المہدیین کہ تم پر میری سنت اور میرے صحابہ کرام کی سنت لازم ہے تو آخا نے جب کہہ دیا کہ صحابہ کا طریقہ اپنا لو تو صحابہ کے طریقے میں دونوں طریقے تھے اب لڑنے کی کیا ضرورت ہے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ تو جنتی تو جہنمی لیکن انگریز یہ چاہتا تھا مسلمانوں کی قوت اور مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ جائے ان میں رفیدین کے تعلق سے جھگڑے ہو جائے اور ان کی طاقتیں اور ان کی قوتیں ان کا روپیہ ان کا پیسہ ان کے مدارس ان کے مکاتب ان کے علماء کا زور جذب جہاد کے بجائے اور انگریزوں کو ملک نکالنے کے بجائے اس کی طرف سرپ ہو جائے چنانچہ اس مقصد کے لیے لاکھوں کتابیں لکھی گئیں اس مقصد کے لیے مناظرے ہوئے اس مقصد کے لیے مباہلے ہوئے کوئی ضرورت نہیں تھی دونوں نبی کے عمل تھے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہیں اللہ کو اتنے محبوب ہیں اتنے محبوب ہیں نبی نے جو عمل کیا اللہ نے ایک قبیلے کو پیدا کر دیا اللہ اللہ نے قوم کو پیدا کر دیا نبی نے آمین کہا آمین کی قوم کو پیدا کر دیا نبی نے آہستہ آمین کہا آہستہ آمین کی قوم کو پیدا کر دیا نبی نے رفع دین کیا رفع دین کی قوم کو پیدا کر دیا نبی نے رفع دین نہیں کیا رفع دین نہ کرنے والی قوم کو اللہ نے پیدا کر دیا یہ جھگڑانے والا یہ اختلاف پیدا کرنے والا یہ منافق یہ انگریز کے نطفے سے پیدا ہونے والا ہے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے چار امام ہیں چاروں اماموں کے مسلک کے اندر فرق ہے ایک امام رفع دین کرتا ہے ایک امام رفع دین نہیں کرتا آج تک اللہ کی قسم ان دونوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا ان میں اکرام ان میں احترام ان میں ایک دوسرے کا ادب ہم دیکھتے ہیں ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے امام اعظم نے کسی امام کو برا نہیں کہا امام شافی نے امام اعظم کو برا نہیں کہا وہ جس کو حق سمجھتے تھے سواب سمجھتے تھے اور نبی کا عمل سمجھتے تھے ان کے پاس اشتہاد تھا اس اشتہاد کی بنیاد پر یہ جو نماز بنی ہے یہ نماز اللہ چاہتا ولو شاء اللہ امتم واحدہ اللہ چاہتا ایک نماز دے دیتا ایک طریقہ دے دیتا اور ایک امت بنا دیتا لیکن اللہ کی مرضی ہے اللہ نے تیویس سال کے اندر اس دین کو مکمل کیا یہ نماز بھی جو مکمل ہوئی کئی مراحل سے مکمل ہوئی نماز میں پہلے چلنا جائز تھا بات کرنا جائز تھا شراب پی کر آ کر نماز میں کھڑنا جائز تھا نماز کے اندر حرکتیں جائز تھیں لیکن کلام پاک کی آیت اللہ قانی تین اللہ کے دربار میں تم خاموش رہو امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے پانی تین کی تفصیل کے اندر لکھا ہے اے ساکتین بالکل تم خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو تو رفع دین منسوخ ہو گیا نماز کے اندر چلنا پھرنا اور نماز کے اندر بات کرنا یہ منسوخ ہو گیا روایتیں دونوں قسم کی تھیں امام شافی نے اپنے طریقے سے لیا امام مالک نے اپنے طریقے سے لیا یہ گلستہ تھا کوئی گل لال تھا کوئی پیلا تھا اور کوئی سفید تھا ہر لینے والا نبی کے گلستان سے گل لیا ہے کہ کسی نے انگریز کا طریقہ نہیں لیا یہ انگریز کی پیدا کی ہوئی قوم حسین احمد بٹالوی اور میاں نذیر حسین انہوں نے سب سے پہلے یہ کہہ دیا جیسے اہل قرآن نے کہا قادیانیوں نے کہا کہ قرآن ہے تم سمجھ سکتے ہو انہوں نے کہا حدیث ہے تم سمجھ سکتے ہو میرے اللہ کی قسم جہاں حدیثوں کے اندر ٹکراؤ ہوگا حدیثوں کے اندر آپس کے اندر اختلاف ہوگا اس کا حل ایک عام آدمی کیسے نکالے گا یہ زمانے کا فساد نہیں ہے تو کیا ہے یہ زمانے کی عقل خراب نہیں ہے تو کیا ہے وقت کے بڑے بڑے ایمائے مستحدین وقت کے کبار علماء امام شافی امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد حنبل امام ظفر امام ابو یوسف ایس امام ظفر ایسے بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ آج ان کا فیصلہ آٹو ڈرائیور کر رہا ہے ان کا فیصلہ کلینر کر رہا ہے الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اگر کسی چوار کی عدالت میں جائے اور کسی بھنگی کی عدالت میں جائے ایک آدمی جا کر کہے بھائی ہمارے خلاف فیصلہ چلا گیا ہے بھنگی صاحب تم فیصلہ کرو تو دنیا کے اندر ہتک عزت کا مقدمہ اور عدالت کی توہین کا مقدمہ الہ آباد ہائی کورٹ دائر کر کر اس آدمی کو گرفتار کر سکتی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے اسوے کو دیکھ کر صحابہ کرام کے نمونے کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو کھنگال کر ایک نمونہ امت کے سامنے پیش کیا آج انگریز کے بچے آج انگریز کی اولاد کی عدالت میں میرے امام ابو حنیفہ کا مقدمہ آئے گا میرے شیخ عبد القادر جیلانی کا مقدمہ آئے گا میرے حضرت شاہ ولی اللہ کا مقدمہ آئے گا ایک ولی بتاؤ جو غیر مخلف تھا ایک محدث بتاؤ بتاؤ جو غیر مقلس تھا ایک فقی بتاؤ جو غیر مقلف تھا غیر مقلف جو آیا ملک وکٹوریا کے بعد آیا یہ فتنہ بپا کرنے کے لیے مدارس سے ناطا توڑنے کے لیے علماء سے ناطا توڑنے کے لیے کوئی ملک اگر تباہ ہوا ہے کوئی ملک اگر برباد ہوا ہے میں نے آپ کو تاریخ بیان کی ہے کہ بخارا سمرکن جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مجلسیں لگا کرتی تھی عراق اور بغداد کی وہ سرزمین جہاں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مجلسوں کے اندر لوگ بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے سب سے پہلے ملک کے حکمرانوں نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے قوم کا رشتہ ناتا توڑا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بخارا اور سمر کا رشتہ توڑا کیا وہ وقت نہیں آیا بخارا اور سمر کے اندر کہ امام بخاری ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے امام ترمیزی اپنے ترمز کے علاقے سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے یہ اہل حق کے ساتھ یہ چیز پیش آتی رہی ہے کہ جب تک اہل حق کا ہم دامن تھامیں گے اولیاء اللہ کا دامن تھامیں گے بڑوں کا دامن تھامیں گے دنیا کے کسی نہ کسی موڑ پر اور کسی نہ کسی حصے پر اعتماد کرنا پڑتا ہے بھروسہ کرنا پڑتا ہے انگریز نے ان کے دلوں میں ذہنوں کے اندر فتنہ پیدا کیا کہ بھئی فاتحہ نہیں پڑھنا دلیل یہ نہیں کرنا چاہیے دلیل ایسا کرنا چاہیے دلیل ڈاکٹر جب دوائی لکھ کر دیتا ہے آپ دلیل پوچھتے ہیں انجینئر جب خاکہ تیار کرتا ہے آپ دلیل پوچھتے ہیں اور دنیا کا حکیم آپ کو نسخہ لے کر دیتا ہے دلیل پوچھتے ہیں کہاں چلی جاتی ہے وہ آپ کی دلیل کیا آپ کے پاس وہ سند ہے کہ آپ حلال نطفے سے پیدا ہوئے ہیں اعتبار کرنا پڑتا ہے کہ ہم ہمارا باپ یہی ہے ہماری ماں یہی ہے کیا ثبوت ہے کیا ڈگری ہے کیا اسماوری جال کا پن ہے کہ ہمارا باپ ہماری ماں کے پاس آیا تھا ان انگریز کے اولادوں سے پوچھو کہ تم ہر چیز کی دلیل پوچھتے ہو ہر چیز کی صنعت پوچھتے ہو تم اپنے باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو اس کی صنعت تمہارے پاس کیا ہے اور اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے ہمارے بزرگ ہیں ہمارے اسلاف ہیں ہمارے صحابہ کرام ہیں ہمارے ائمہ ہیں ہمارا اعتبار ہے ان کے تقوے پر ہمارا بھروسہ ہے ان کے تقوی پر وہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ابھی تھانہ بھون کے سفر سے میں آیا ہوا ہوں تھانا بھون کی مسجد کے اندر جو ہاؤس ہے ہاؤس کے چار کنارے ہوتے ہیں ایک کنارہ قبلے کی طرف ہوتا ہے ایک کنارہ مشرق میں ایک کنارہ مغرب میں اور ایک کنارہ جو ہے پیٹ کی طرف ہوتا ہے حضرت نے ہاؤس کو تین طرف سے بند کر دیا ہے یعنی دائیں اور بائیں رائٹ اور لیفٹ بند کر دیا اور جب بند کر دیا آدمی بیٹھ نہیں سکتا اور قبلے کی طرف جو کنارہ ہے اسے بھی بند کر دیا اب تین کنارے بند اور ایک کنارہ کھلا ہے کون سا کنارہ جو قبلے کے بھی مقابل ہے اب آدمی جھک مار کر وضو کہاں کرے گا وہاں کرے گا وہاں کے ذمہ دار نے مولانا نجم الحسن صاحب وہ مدرسہ چلانے والے ہیں حضرت نے بتایا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے یہ ہاؤس اسی طریقے سے ہے اور حضرت نے اس ہاؤس کو اس لیے بنایا ہے دیکھ لو فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو روایتیں اٹھا کر کہ وضو کے اندر قبلہ رخ ہو کر سینا اور منہ قبلے کی طرف کر کر وضو کرنا مستحب ہے کہا کہ آدمی چاہتے نہ چاہتے جب اس طرف بیٹھے گا تو اس کا مور سینا قبلے کی طرف ہو جائے گا جو وضو کے ایک مستحب کا اس درجے خیال کرتا ہو وہ ہاؤس کھانے کی تعمیر کے وقت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک میں اس کو نظر نہیں آیا ایک ڈرائیور کو نظر آ گیا ایک کلینر کو نظر آ گیا ایک چمار کو نظر آ گیا یہ زمانے کا فساد ہے یہ زمانے کا فتنہ ہے اور یہ لوگ ہمیں فلسطین سے یہ لوگ بابری مسجد سے یہ لوگ ہمیں بیت المقدس سے اپنے خیالات کو موڑ کر یہ جزوی اختلافات جس اختلافات کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے دونوں طریقے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور اللہ تعالی کے یہاں یہ دونوں طریقے پسندیدہ ہیں اتنے بڑے بڑے اکابرین اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ اتنے بڑے بڑے اختاب اتنے بڑے بڑے ابدال کوئی غیر مقلد نہیں تھا کوئی یہ نہیں کہنے والا تھا کہ بھائی قرآن ہے سمجھ لو حدیث ہے سمجھ لو اور جو کچھ ہے تم ہو اور قرآن ہو یہ انگریز تھا جس نے اس فتنے کو اس ہندوستان کے اندر بپا کیا اور اس کے جراثیم آج حرمین شریفین میں داخل ہو چکے ہیں آج امریکہ اور برطانیہ تک پہنچ چکے ہیں اور علماء سے بدزنی پیدا ہو رہی ہے مدارس سے بدزنی پیدا ہو رہی ہے حکابل سے تعلق اور اسلاف سے رشتہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی ملک کو ختم کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک کے علماء سے بدزنی پیدا کی جاتی ہے اس ہندوستان کی جنگ آزادی میں سب سے پہلے جامع شہادت کن لوگوں نے نوش کیا یہی علماء کرام تھے یہی دستار فضیلت رکھنے والے تھے یہی وہ علماء تھے جو مسند حدیث پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول کی سدائے لگانے والے تھے جب وقت آیا شاملی کا میدان گواہ ہے اور کالا پانی گواہ ہے اور گواہ ہے میرٹ سے لے کر دلی تک کا ہر درخت کے وقت پڑنے پر انہوں نے کیسے جامع شہادت کو نوش کیا یہ انگریز کے بچے ہمارا جذب جہاد کو ہمارے جذب شہادت کو صرف کرنے کے لیے یہ جزوی وہ اختلاف جو اختلاف نہیں ہے جو جھگڑا نہیں ہے جو نفاق نہیں ہے صحیح حدیث موضوع حدیث کمزور حدیث کے نام پر جبکہ حدیث کے علی با ان کو معلوم نہیں ہے جبکہ شریعت کے علوم شریعت کی اس طلاح کا ان کو کوئی علم نہیں ہے بخاری شریف کی ایک روایت کا متن نہیں پڑھ سکتے کلام پاک کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں بیان کر سکتے حدیث کی قسموں کو وہ بیان نہیں کر سکتے آج یہ لوگ دین کے دائی بن کر آج یہ لوگ دین کے ٹھیکیدار بن کر امت کے اندر اختلاف پیدا کر رہے ہیں امت کے اندر جھگڑا پیدا کر رہے ہیں امت کا اعتماد علماء اور مدارس سے ختم کر رہے ہیں اور اسلاف اور اکابرین سے ختم کر رہے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے بدزنی پیدا کر رہے ہیں بدگمانی پیدا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں بھئی تم نبی کا عمل لوگے صحابہ کا عمل لوگے نبی نے آٹھ رکعت تراوی پڑی حضرت عمر نے بیس رکعت تراوی پڑی دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بھئی ہم نبی کا عمل لیں گے صحابہ کا عمل نہیں لیں گے کوئی اس چپڑ خلادی سے اس انگریز کی اولاد سے اس انگریز کی نسل سے پوچھے او کبھی نے چودہ سو تیس سال بعد تو نبی کی بات سمجھ رہا ہے اور جس عمر کے بارے میں آقا نے فرمایا لوکان آبادی نبی النقان عمر اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے وہ نبی کی بات نہ سمجھ سکے اور جس کے بارے میں فرمایا کہ عمر زمین پر چلتا ہے عرض سے عمر کی زبان کے فیصلوں کی تائید اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس عمر کی بات سمجھ میں نہیں آئی اور وہ عمر جس کا محل جنت کے اندر تعمیر ہو گیا تھا کیا اس عمر کی کو بات نبی کی سمجھ میں نہیں آئی یہ جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر میں جبکہ آپ نے فرمایا الصحابت کلہم عدول تمام کے تمام صحابہ ان کی بات لینے کے لائق ہے اصحابی کن نجوم تمام صحابہ نجات یافتہ ہیں ہر صحابی کا طریقہ منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے اس قسم کی چیزوں سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے اب ضرورت ہے امت کے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کی اتحاد پیدا کرنے کی اتفاق پیدا کرنے کی اکابرین اسلاف اور صحابہ کرام پر جو اعتماد ہم نے کھویا اس اعتماد کو بحال کرنے کی اب بہت ضرورت ہے آپ مانیں ہمارے اکابرین نے دن رات کی محنت سے اور دن رات کی جستجو سے کلام پاک کو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں روایتوں کو سامنے رکھ کر مسئلہ نکالا ہے ایسا نہیں ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے ادھر اتنی حدیثیں ادھر اتنی حدیثیں یہاں چودہ حدیثیں یہاں بارہ حدیثیں تو چودہ حدیثوں پر عمل ہو جائے بارہ حدیثوں پر عمل نہ ہو یہ ایسی کوئی بات نہیں الیکشن کا مسئلہ حدیثوں کے اندر نہیں چل سکتا روایتوں کے اندر نہیں چل سکتا صحابہ کرام کے طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو مد نظر رکھ کر ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف عیب مشتحدین نے وہ قول فیصل اپنایا ہے جس کے سامنے دنیا کی عقلیں دنگ ہو کر رہ جاتی ہیں مثال کے طور پر ایک طرف روایتیں ہیں آج اگر کوئی کہتا ہے کہ لا سلا اللہ وفاتحتیل کتاب کہ سور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور کوئی کہتا ہے کہ مختدی کو سور فاتحہ پڑھنے کی میرے پاس چالیس روایتیں ہیں اور تمام کے تمام روایتیں صحیح ہیں اور مختدی قرات نہ کرے وہ روایت صحیح ہے اور وہ روایتیں پانچ ہیں یہاں یاد رکھیں آپ مختدی سور فاتحہ پڑھے اس کی چالیس روایتیں اور چالیسوں روایتیں صحیح اور مختدی سور فاتحہ نہ پڑے خلاف خلفل امام نہ کرے امام کے پیچھے قرآن نہ پڑے اس کی پانچ روایتیں اور پانچ کی پانچ روایتیں ضعیف عقل کیا کہتی ہے میری اور آپ کی کہ بھائی جہاں چالیس روایتیں ہیں اور صحیح روایتیں ہیں ان کو اپنانا چاہیے جو پانچ روایتیں ہیں اور ضعیف روایتیں ہیں ان کو ترک کر دینا چاہیے نتیجہ کیا نکلا امام کے پیچھے سور فاتحہ پڑھنا چاہیے یہ روایتیں ضعیف یہ روایتیں قبی یہ روایتیں کم اور یہ روایتیں زیادہ یہ حق فیصلہ اشتہاد کا اس کو کس نے دیا ہے اس کو یہ کہاں سے مستحد بنا ہے مستحد کے لیے جو صلاحیتیں مشتحد کے لیے جو خوبیاں اور مستحد کے لیے جو کمالات اور جو اوساف ہونے چاہیے کیا آج کے ڈرائیوروں کے اندر وہ چیز موجود ہے کیا انگریز کی اولاد میں انگریز کی نسل میں یہ اوساف موجود ہیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے حدیثیں نہیں تھیں آپ کے پاس حدیث چودہ سو تیس سال بعد پہنچی ہے آپ کے پاس روایت چودہ سو تیس سال بعد پہنچی ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس روایت ایک سو سال کے بعد ہی پہنچ چکی تھی آپ نے فرمایا جو مختدی ہوگا وہ قرات نہیں کرے گا اور کہا کہ دلیل یہ ہے کہ قرآن شریف میں آیت نازل ہوئی الرآن تال حبور قرآن جب پڑھا جائے تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو اس آیت کی بنیاد پر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جو اسٹپ بائی اسٹپ آخری درجے کو پہنچی ہو سکتا ہے تعلیم امت کے لیے یہ بتانے کے لیے کہ یہاں سور فاتحہ ہے یہاں زم صورت ہے شروع دور کے اندر سور فاتحہ کی اجازت دے دی گئی ہو زم صورت مختدی کو پنڈے کی اجازت دے دی گئی ہو لیکن آخر میں جب کلام پاک کی آیت نازل ہوئی فیضا قری القرآن فسمی او لہو وانسیتو کہ قرآن جب پڑھا جائے فستمی غور سے سنو وانسیتو اور خاموش رہ جاؤ یہ نہیں کہ خاموش سنتے سنتے خاموش رہتے رہتے تم گنگناؤ وانسیتو اور خاموش رہو یہ آپ آیت کی بنیاد پر حدیث آئی کان لہو امام الفقیر الامام قرات اللہ کہ جو جس کا امام ہے مخت امام کی قرات مختدیوں کی قرات ہے امام کا خطبہ مختریوں کا خطبہ ہے معذم کی اذان قوم کی اذان ہے معذم کی اقامت قوم کی اقامت ہے یعنی معذم جب اقامت کہا تمام کی طرف سے اقامت ہو گئی معذن نے اذان دی تمام محلے کے اذان ہو گئی امام نے خطبہ پڑھا ہر ایک کو خطبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے امام کا خطبہ تمام کی طرف سے کافی ہو گیا اسی طرح آپ نے اس روایت کی بنیاد پر منکان لہو امام فقیرات الامام قرات اللہ کہ امام جو بنتا ہے اس کی قرات مختدیوں کی قرات ہے اب مختدیوں کو قرات کرنے کی ضرورت نہیں اور آگے بڑھو اور داد دو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تدبر کو ان کی فقہ کو ان کی سوچ کو ان کے سمجھ کو ان کے طریقہ استدلال کو اور آج انگریز کی اولاد آج انگریز کی نسل جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بت کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نبی اور امت کے درمیان کہاں سے بت پیدا ہو گئے الحاظ بلّہ لوگوں ہمارے اکابرین ہمارے اسلاف ہمارے امتحرین کو گالی گالیاں دی جا رہی ہیں اور آپ ایسے لوگوں کو برداشت کرتے ہیں آج ہمارے اندر اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے جھگڑا پیدا کیا جا رہا ہے ہمارا شیرازہ رفیدین کی بنیاد پر آمین کی بنیاد پر مسافح کی بنیاد پر ہمارے شیرازے کو بکھیرا جا رہا ہے ہمارے اتحاد اتفاق کی دیواروں کی اینٹوں کو الگ کیا جا رہا ہے یہ انگریز کی سازش ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ہمارے اکابرین ہمارے عین مشتحدین کا طرز استدلال کیا تھا طرز اشتہاد کیا تھا ایک تو قرآن کی آیت تھی اور ایک تو یہ روایت تھی اگر کوئی کہے کہ نا صاف یہ قرآن کے اندر یہ نہیں کہا گیا امام کا مسئلہ مختدی کے مسئلے کا حکم نہیں ہے یہ غیر نمازیوں کے لیے ہے اور وہ روایت ضعیف ہے تو امام سیدنا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی جو آخری نماز پڑھی وہ نماز آخری نواز ہمارے لیے نمونہ ہے ہمارے لیے دلیل ہے آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سکرات کی سختی آتی تھی آپ پر غشی تاری ہو جاتی تھی آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے لکڑی کے برتن میں پانی ہوتا تھا آپ ہاتھ مارتے اور چہرے انور پر ملتے اور کہتے اللہ اللہ آئین نے الموت سکراتی لیکن ایک وقت وہ آیا کہ آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکرین کہ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو کو حکم دو کہ فلی بنناس کے صاحب کے کرام کے وہ امام بنے صحابہ کرام کو وہ نماز پڑھائیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے آخا مسلح پر کسی اور کو کھڑا کیجیے میرے ابا رحم دل ہیں آپ کو مسلح پر نہ پائیں گے آپ کو موجود نہ پائیں گے زاروں قطار رونے لگیں گے رقت تاری ہو جائے گی آپ کی یاد تازہ ہو جائے گی نماز نہیں پڑھا پائیں گے فرمایا کہ عائشہ میں حکم دیتا ہوں کہ مرو ابا بکرین کے یوسلی بن ناس میں حکم دیتا ہوں کہ ابو بکر کو مسلح پر کڑا دوسری مرتبہ اما عائشہ نے انکار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تیسری مرتبہ کہا کہ عائشہ میرا آرڈر ہے میرا حکم ہے میرا فرمان ہے اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مجبور ہوئیں اور اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ آپ نماز کا وقت ہو رہا ہے آپ مسلح کو سنبھالیے آپ امام بنیے تو آپ امام بن گئے سفید بچ گئی آپ نے قرآد کو شروع کر دیا یہاں غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امام بن چکے ہیں صحابہ کرام مختدی بن چکے ہیں یہ کمینے انگریز کے بچے کہیں ہمارے پاس چالیس روایتیں ہمارے پاس اسی روایتیں روایت ہو سکتی ہے صحابہ کرام کا عمل اور نبی کا عمل اپنی جگہ پر ہے اور وہ عمل ہمارے لیے نمونہ ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امامت فرما رہے تھے قرآن کا کچھ حصہ کر چکے تھے اور یہ روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر ذکر کیا ہے جو یہ غیر مخلط اہل خبیص انگریز کے بچوں کو بخاری کا بخار آیا رہتا ہے ان اہل خبیص کو بتاؤ اسی بخاری شریف کی روایت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ امامت پر رہے تھے آخا کو ہوش آ گیا نماز کھڑی ہوئی ہے آخا کو برداشت نہیں ہوا کہ میں اس حالت میں نماز چھوڑوں کمیلے ہیں وہ لوگ بد بخت ہیں وہ لوگ ذلیل ہیں ملعون ہیں جن کے پیر صحیح سلامت جن کے جسم صحیح سلامت پھر ان کے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے آقا سکرات کی حالت کے اندر غشی کی حالت کے اندر دو صحابہ کرام کے موڈوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر مسجد کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں اللہ ان لوگوں کو غارت کر دے گا ان لوگوں کو تباہ کر دے گا ان لوگوں کو برباد کر دے گا جن میں مسجد کی طرف قدم اٹھانے کی صلاحیت ہے جو نماز نہیں پڑھتے جو جماعت میں حاضری نہیں تھے آج مسلمانوں بابری مسجد کا رونا رو رہے ہو ہر مسلمان کا گھر بابری مسجد ہے ہر مسلمان کا گھر رام جنم بھومی ہے کہ اس گھر کے اندر جس گھر کے اندر اللہ کی نماز کا قتل کیا جا رہا ہو اللہ کی نماز کا جنازہ نکالا جا رہا ہو کیا تمہیں ضرورت ہے بابری مسجد کی ماتم کرنے کی خود تم اپنے گھر کو بابری مسجد بنا رکھے ہو تھیٹر بنا رکھے ہو فحاشی کا اڈا بنا رکھے ہو غور کرو غور کرو کہ تمہارے اور میرے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کی سختی میں تم نہیں جان سکتے سکرات کی سختی کیا ہوتی ہے جب ملک الموت پنجا ماریں گے اور ملک الموت روح قبض کریں گے تب یاد ہوگا ملا کی بات جب یاد آئے گی نبی کی سختی جب یاد آئے گی نبی کی سکرات ایسی سکرات کی سختی میں آخا دو صحابہ کرام کے بولوں پر ہاتھ رکھے راوی بیان فرماتے ہیں کہ نماز کی طرف آپ کو کھینچ کر لے جایا جا رہا تھا آپ کے قدم مبارک کے نشانات ریت پر پڑ رہے تھے زمین پر پڑ رہے تھے لنگڑا تو ہو گیا لولا ہو گیا یا عورت ہو گیا یا ہجڑا ہو گیا ایک کی بیماری آ گئی تجھے تیرے جسم پر بسترے کا پھوڑا پھڑ گیا کیوں نماز نہیں پڑھتا بابری مسجد کے نام لینے والے بیت المقدس کے نام لینے والے میرے اللہ کی قسم تیری نحوست سے آج کا دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے ورنہ عمر حضرت عمر چھتیس پیوت لگا کر آئے یہودیوں نے حضرت عمر کے قدموں کے اندر بیت المقدس کی چابی ڈال دی عمر کے اوساف پیدا ہو چکے ہوتے سلطان صلاح الدین کا رونا اگر تجھ میں آ جاتا آج میرے اللہ کی قسم یہ رونا نہیں روتے یہ دن نہیں دیکھتے آج یہ زمین ہم پر رو رہی ہوگی یہ آسمان ہم پر رو رہا ہوگا یہ فرشتے ہمیں تھوک رہے ہوں گے کتنے کروڑوں کی تعداد کے اندر اور تمہارے درمیان یہ فیصلہ مسلمانوں تمہارے نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے اذان ہو رہی ہے ٹی وی چل رہی ہے نماز ہو رہی ہے بازاروں کا گشت ہو رہا ہے دنیا کی پوجا ہو رہی ہے اب ایک بابری مسجد چیخ چیخ قیامت میں اللہ کے دریا دربار میں فریاد کرے گی اے اللہ یہ وہ خواب ہے کہ جس نے ہر گھر کو بابری مسجد بنا رکھا تھا ہر محلے کو بابری مسجد بنا رکھا تھا فجر کے وقت ایک چکر لگا کر دیکھو ایک گشت کر کر دیکھو نہیں لگتا یہ آبادی ہے لگتا ہے یہ مسان ہے لگتا ہے یہ قبرستان ہے کیا وہ وقت نہیں تھا مسلمانوں کے محلوں میں صبح میں تحجد کے وقت عورتیں اٹھ جایا کرتی تھیں یاسین کی تلاوت کی آواز آتی تھی مرد تحجد پڑا کرتے تھے بچے تلاوت کیا کرتے تھے کہاں گیا وہ تمہارا سہانا وقت کہاں گئی وہ تلاوت کی آوازیں آج یہ در و دیوار آج یہ زمین تڑپ رہی ہے ترس رہی ہے گانوں کے بول آ رہے ہیں ہیڑوں کے بول آ رہے ہیں زانیوں کے بول آ رہے ہیں میرے آقا کو کیا ضرورت تھی میرے آقا کے لیے جنت تیار تھی میرے آقا کے لیے حوض کوثر تیار تھا میرے آقا کے لیے لیوا الحم تیار تھا میرے آقا وہ تھے جو آپ کے قلب مبارک پر اللہ نے کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں کو نازل کیا میرے آقا وہ تھے جو سید الاولین تھے میرے آقا وہ تھے جو سید الآخرین تھے میرے آقا وہ تھے جو شافی محشر تھے لیکن نماز تھی نماز نماز تھی نماز نماز تھی نماز کہ اس نماز کو دیکھ کر سکرات کے عالم میں بھی آقا خاموش نہ بیٹھے ہوئے تھے اذان گونج سکتی ہے ویران مسجد آباد ہو سکتی ہے مسلمانوں اذان کا احترام کرو نماز کا احترام کرو مسجدوں کو آباد کرو ٹھٹا چھوڑو کھیل چھوڑو مذاق چھوڑو اختلافات چھوڑو نزاعت چھوڑو نماز میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہے قرآن میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہے آؤ نماز پڑھو جیسے چاہے تم نماز پڑھو دین کے ساتھ پڑھو آمین بھی سر سے پڑھو آمین بھی جہر سے پڑھو امام کے پڑھو تو صحیح آخا ایسی حالت میں رحم کرو رحم کرو آخا ایسی حالت میں پیر زمین سے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ محراب میں لوگوں کی امامت پر ہیں آخا آنے کے بعد دو شکلیں تھیں ایک تو یہ کہ ابو بکر کی اقتدا میں رضی اللہ تعالیٰ آپ مختدی بن جائیں پیغمبر مختدی نہیں بن سکتا پیغمبر کسی اپنے صحابی کو اپنے اپنا امام نہیں بنا سکتا اب ایک شکل تو یہ تھی کہ مختدی بنے مختدی تو نہیں بن سکتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسئلہ معلوم تھا کہ پیغمبر کی حاضری کے بعد امتی امام نہیں بن سکتا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئے لیفٹ سائڈ آخائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر امامت فرمانے لگے بخاری شریف کی روایت ہے اعتماد کرو بھروسہ کرو ہمارے اکابرین پر اسلاف پر حدیث کی ضعیف کبھی قسمیں بعد میں بنی حدیث مرسل مختو منقطع یہ قسمیں بعد میں بنی بخاری بعد میں آئے ترمیزی بعد میں آئے اور معتا امام مالک بعد میں بنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس ندی کا پانی اس وقت پیا ہے جب یہ ندی کے جھرنے پہاڑوں سے نکلے ہوئے تھے جب امام بخاری بھی نہیں آئے ہوئے تھے جب سیاستہ بھی نہیں بنی ہوئی تھی جب اشتہاد جو ہے دنیا میں اشتہاد نام کی کوئی چیز آگے آنے والی وجود بھی نہیں تھا اسی وقت انہوں نے اس حدیث کے دریا کے اندر ہوتا دے رکھا تھا ساری حدیثیں آپ کے سامنے تھیں بخاری شریف کے الفاظ ہیں آخائے دو علیہ وسلم اب امام بنے ہیں حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے اب دو شکلیں ہیں ایک شکل یہ کہ آقا شروع سے نماز پڑھائیں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سور فاتحہ اور زم سورت اور دوسری صورت یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نماز کو جہاں تک پہنچائے آگے سے آقا نماز کو بڑھائے بخاری شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی نماز کو جہاں تک آپ نے پہنچایا وہاں سے آپ نے نماز کو آگے پہنچایا اب یہاں تک حضرت ابو بکر صدیق کی صورت پاتیہ ہو چکی تھی زم سورت کا کچھ حصہ ہو چکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت فرمائی اور ابو بکر صدیق کی نماز پر آپ نے بنا فرمائی جہاں آپ نے ختم کیا وہاں آپ نے نماز کو شروع کیا عقل سے بتاؤ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی نہیں پڑھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پڑھ چکے تھے وہاں زم سورت شروع ہو چکی تھی وہاں سے آپ نے نماز کو شروع کیا تو اب بہت بسین پکا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو الگ سے جا کر دوہرایا نہیں دوہرایا اس کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا یا رکو میں جا کر سور فاتحہ پڑی نہیں پڑی سجدے میں پڑی نہیں پڑی قومے میں پڑی نہیں پڑی تو جب آپ کی نماز بحالت امامت سور فاتحہ کے بغیر ہو سکتی ہے تو مختلف کیوں سور فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اشتہاد ہے آپ کی آخری اب اگر کوئی کہے نہیں وہ تو عذر تھا مجبوری تھی بعد میں آپ نے حکم دیا نبی کی جماعت کی آخری نماز اس کے بعد آقا نے جماعت کی نماز زندگی میں نہیں پڑھی آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے مثال مبارک آپ کا ہو گیا یہ اشتہاد ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اب اس کے مقابلے میں میرے پاس ستر حدیث ستر حدیثیں تو رکھ لے آقا کا عمل تو یہ ہے کہ بغیر پاتیہ کے آپ کی نماز ہو گئی ہے یہ اشتہاد ہے یہ کوئی معمولی کھیل نہیں ہے یہ گلی ڈانڈا نہیں پتنگ بازی نہیں کہ ہر کوئی کہنے لگے حدیثہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں ہم آ کر اس میں ٹانگ اڑاتے ہیں اسی لیے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ جب حدیث کو نقل کرتے ہیں تو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ول امل و کہ اس حدیث پر صحابہ کرام کا عمل تھا عمل بتا کر امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کی قسمیں چاہیں کچھ بھی ہو وہ ضعیف ہو وہ قوی ہو وہ ستر ہو وہ ہسّی ہو دیکھیے ایک واقعہ پیش آتا ہے شیواجی نگر کے اندر آگ لگ گئی اب میرے پاس دس نمازیوں نے باشرا لوگوں نے آ کر کہا داڑھی بھی ہے ہاتھ میں تصبی بھی ہے سر میں اماما بھی ہے دس آدمیوں نے آ کر روایت کی حضرت گیس سلنڈر پھٹ کر آگ لگی ہے دو آدمی تھے لیکن وہ دو آدمی وہ تھے چہرے پر سنت ندارت لباس یہود و نسارا کا انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت گیس سلنڈر پھٹ کر نہیں بلکہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے اب روایتیں دونوں طرف یہ انگریز کی اولاد کیا کہے گی کہ بھی دس آدمی تھے سر پر پگڑی تھی ہاتھ میں تزوی تھی اور اماما تھا جبا تھا چلو مان لو کہ سلنڈر سے آگ لگی ہے اور یہ دو بیچارے چہرے پر سنت نہیں انگریزوں کا لباس ان کی بات مت مانو یہ کون ہے طریقہ یہ انگریزوں کی اولاد کا طریقہ ہے مشتحد کا طریقہ کیا ہے مستحد جو ہوتا ہے وہ روایتوں کی کثرت پر نہیں جاتا روایتوں کے ذوق اور روایتوں کی قوت پر نہیں جاتا مستحد اس میں انالیسس کرتا ہے کہ گیس سلنڈر پٹے تو بدبو کیسی آتی ہے آگ کا کلر کیسے ہوتا ہے شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے وہ قیاس کرتا ہے وہ اشتہاد کرتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دس آدمیوں کی جو اماما والے ہیں ان کی بات غلط ہو اور دو آدمی جنہوں نے کہی شارٹ سرکٹ ان کی بات صحیح نکل جاتی ہے تو اسی طریقے سے آگے چل کر اگر روایتیں کبھی دوسری طرف ہیں ایسی بات دیکھی جائے بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر علاج کا ایک طریقہ تھا کیا طریقہ تھا کہ پچھنا لگا کر یعنی جسم کو ہلکا سا بلیٹ لگا کر اس سے سین لگا کر خون کو چوس چوسا کرتے تھے گندے خون کو نکالا کرتے تھے عربی میں اس کو حجامت اور اردو میں اس کو پچھنا لگانا کہتے ہیں تو آخا نے فرمایا یہ بخاری کی روایت یہ صحیح روایت یہ قبی روایت اگر بخاری کی روایت پر عمل کرنا ہے اگر صحیح روایت پر عمل کرنا ہے اور اگر کبھی روایت کو زندگی میں لانا ہے آخا نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم کہ حاجم پچنا لگانے والا اور جس کو پچنا لگایا گیا دونوں کا غسل ٹوٹ گیا اب اس کو امت میں کسی نے نہیں لیا نہ یہ لیا کہ بھئی غسل ٹوٹتا ہے کسی کے یہاں مسلک نہیں تو اگر بخاری کی روایت کو مسلک بنایا جائے اور قوت حدیث کو مسلک بنایا جائے تو بات حدیثیں بخاری کی ہوتی ہیں لیکن منسوخ ہوتی ہیں شروع کے اندر متا کرنا جائز تھا متا کرنا کس کو کہتے ہیں ٹیمپرری نکاح اگر بخاری میں روایت آ جائے اگر قبی روایت آ جائے تو کیا مسلمانوں کو متے کی اجازت بھی دی جائے گی نماز کا ابتدائی مرحلے کے اندر بات کرنا جائز تھا کلام کرنا جائز تھا شراب پینا جائز تھا اگر بخاری شریف کے اندر وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہو جو نماز کا ابتدائی مرحلہ تھا شروع کا اسٹیج تھا تو کیا مان لیا جائے گا نہیں بغیر ہمارے اکابرین پر ہمارے ایم مشتحدین کے اشتہاد کو مانے بغیر چارے کار نہیں کوئی آدمی کلام کے مراد کو نہیں پہنچ سکتا دیکھیے ایک باپ اپنے بچے کو اسکول پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے یا مدرسہ تعلیم پانے کے لیے بھیجتا ہے باپ نے آخری جملہ جو اپنے بچے کو کہا اس میں یہ کہا کھیلو مت پڑھو کھیلو مت بیچ میں پڑھو اب اگر انگریز کا کوئی بچہ ہوگا اس مت کو کھیلوں سے لگائے گا پڑھو سے لگائے گا اگر انگریز کا بچہ ہوگا تو کہے گا کھیلو خون من من موجی کرو مت پڑھو اور اگر وہ اگر اسلاف کی عبارتوں پر متکلم کی کلام کی گہرائی پر اکابرین کے طور طریقے کو اپنائے گا تو مت ادھر لگائے گا کھیلو مت کھیلنا نہیں چاہیے پڑھو پڑھنا چاہیے یہ کب معلوم ہوگا یہ اس وقت معلوم ہوگا کہ جبرائیل نے کلام پاک کی مراد نبی کو کیا دی یہ اس وقت معلوم ہوگا کہ نبی نے کلام پاک کی مراد صحابہ کرام کو کیا دی کلام پاک کے اندر ایک آیت ہے ون متعلقہ تو یتسنا بے انف کرو کہ متعلقہ عورتیں جس عورت کو طلاق دی گئی تین قرو تک تین پلیٹ تک وہ انتظار کریں گی اس درمیان وہ دوسرا نکاح نہیں کریں گے اور دوسرے نکاح کی بات نہیں کریں گی جس کو ہم کہتے ہیں عدت میں بیٹھنا اب کرو یہ ترجمہ ڈکشنری میں دیکھا جائے عورت کی ناپاکی کو بھی قرو کہتے ہیں عورت کے تہر کو بھی قرو کہتے ہیں عورت کی جو پاکی کا زمانہ ہے جس میں وہ نماز پڑھتی ہے اس کو بھی قرو کہتے ہیں اور عورت کی جو ناپاکی ہے جن میں وہ نماز نہیں پڑھتی اس کو بھی قرو کہتے ہیں اب کہاں سے مانا لائیں گے مطلب لائیں گے کہ کلام پاک کی اس آیت میں تین پریٹ تک کیا ایام حیض تک سے شروع کرے گی یا ایام تہر سے شروع کرے گی جب تک ہم اس تفصیل کا رشتہ تابعین اور طب تابعین اور صحابہ کرام اور صحابہ کرام سے آخا اور آخا سے جبر امین اور جبر امین سے اللہ تعالیٰ تک نہیں جائیں گے کہ اللہ نے قرو کا کیا معنی بیان کیا ہے اور مطلب بیان کیا ہے کسی باپ کے مجال نہیں ہے تو آج گلی کوچوں کے اندر اس قسم کے فتنے آ رہے ہیں ہوشیار رہیں مکے کی نماز دکھا کر مدینہ طیبہ کی نماز دکھا کر حدیث کی کتابیں دکھا کر حدیث کی ووٹنگ کرا کر ایما اور ہمارے اکابرین سے بدزن کر کر جذبے جی سر کرنے کے لیے اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے ہمارا مقصد <coughs> دنیا میں اعلائے کلیمت اللہ ہے لا دین و کلو لائب کا مدر ولا وبر کے دنیا کے چپے چپے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خوشبو سے دنیا کے چپے چپے کو معطر کرنا یہ ہمارا مقصد ہے لیکن یہ انگریز کی نسل ہمیں اختلافات کے اندر اور ہمیں جھگڑوں کے اندر مبتلا کر کر ہمیں اصل مقصد سے ہٹانا چاہتی ہے ہمارا مقصد الا کلیمت اللہ کے لیے جینا ہے ہمارا مقصد الا کلیمت اللہ کے لیے مرنا ہے ہمارا جینا ہمارا مرنا ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا بچپنا ہماری جوانی ہمارا بڑھاپا کل سلاتی و نوسوکی و محیا و مماتی للہ ہی ربی لال ابین ہمیں اللہ کے لیے جینا اور مرنا ہے نہ دنیا کے ڈرانے والوں سے ہمیں کوئی خوف ہے نہ دنیا کے جو ہے خوف دلانے والوں سے ہمیں کوئی ڈر ہے امریکہ ڈراؤن تیار طیارہ بھیجتا ہے ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے موت برحق ہے اور وقت پر آنے والی ہے اگر ہم ڈرون طیارے سے ڈریں گے تو ہمیں لاری سے بھی ڈرنا پڑے گا ہمیں سائیکل اور اسکوٹر سے بھی ڈرنا پڑے گا اس لیے کہ آئے دن اسکوٹر کے دھکوں سے لوگ مر جاتے ہیں سائیکل کے اوپر سے گر کر برج میں سے فلیور اوور میں سے گر کر مر جاتے ہیں کل جیسے ہم ڈرون سے تیارے سے ڈرا کرتے تھے کیا ہم سائیکل سے ڈریں گے اللہ اولیا اللہ لا لاخوفن علیہ ہم مل یا نہ ڈرون سے ڈرنے والے نہ سائیکل سے ڈرنے والے نہ طیارے سے ڈرنے والے نہ امریکہ سے ڈرنے والے نہ بم بارود سے ڈرنے والے ہمارے دل میں خوف ہے تو اللہ کا خوف ہے ہمارے دل میں طلب ہے تو جنت کی طلب ہے اور جس کے دل میں جنت کی طلب ہوتی ہے وہ دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا ہم نوجوانوں کی بھیڑ حجام کے دکان میں کیا ہے صاحب بال بناؤ چہرہ بناؤ درزی کے دکان میں کیا ہے صاحب یہ ڈیزائن کرو وہ ڈیزائن کرو ارے جسے جنت کے اندر جا کر روزانہ ستر ہزار جوڑے پہننا ہے جسے جنت کے اندر جا کر روزانہ ستر ہزار ہوروں کے ساتھ کھیلنا ہے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے میں کہتا ہوں کہ اس کو پاگل کتے نے کاٹ رکھا ہے کہ بال کالا کرنے کی فکر ہے چہرہ بنانے کی فکر ہے پیٹ گلانے کی فکر ہے یہ موٹا ہو یہ دبلا ہو یہ جھریا ہو یا ایرن شدہ ہو ہماری منزل تو جنت ہے آج مسلمانوں کا اربوں خربوں روپیہ ڈالر بال کو کالا کرنے کے اندر اور ٹکلے سر پر بال اگانے کے پیچھے لگا ہوا ہے یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ایک نمبر کا گھاوڑ ایک نمبر کا بے وقوف ہے اور ایک نمبر کو اس کو پاگل کتے نے کاٹ رکھا ہے آج لوگ افریقہ میں زمبیا کے اندر روٹی روٹی کو ترس رہے ہیں اور یہ ہے پیٹ گلانی کی فکر میں گھلے جا رہا ہے بال کالے کرنے کی فکر میں گھلے جا رہا ہے یہ سب وہ لوگ کرتے ہیں جن کی منزل آخرت نہیں ہے اور جن کی نگاہ جنت کی طرف جن کی نگاہ حوض کوثر کی پانی کی طرف جن کی نگاہ حور و غلمان کے حسن کی طرف ہے وہ دنیا کی طرف تھوک کر بھی نہیں دیکھتا ہزاروں مرتبہ تاج محل اپنے حسن کے ساتھ آئے ایمان والا پیشاب کرنا گوارا نہیں کرے گا لاکھوں مرتبہ وائٹ ہاؤس اپنے دبدبے کے ساتھ آئے اپنی قبتوں کے ساتھ اپنے ڈراؤنڈ تیاروں کے ساتھ آئے اللہ انہ لاکھوں فن علیہ ملام مومن اس سے ڈرتا نہیں گھبراتا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ مچھر کی طاقت سے کمزور لوگ ہیں یہ مکڑی کی طاقت سے کمزور لوگ ہیں آج اس نے دختر اسلام کو اسلام کی بیٹی کو اسی پر چھ سال کی قید انہوں نے لگا دی ہے کیا پتا کہ کل ان کا وجود باقی رہے گا نہیں رہے گا کیا پتا یہ سرزمین پر ان کا تخت باقی رہے گا نہیں رہے گا سویت یونین نام کا ایک ملک تھا ایک طاقت تھا ایک قوت تھی آج جو ہے سویت تو رہ گیا ہے یونین کہاں چلی گئی اس کی طاقت کہاں چلی گئی اس کی فرونیت اور اس کی نمرونیت کہاں چلی گئی آج اسلام کی بیٹی کو چھیاسی سال کی سزا چلانے والے اور حکم لگانے والے انشاءاللہ یہ بیٹی تو رہے گی لیکن حکم لگانے والا ملک نہیں رہے گا اس لیے کہ میرا اللہ کہتا ہے فیقونت و کلّہ مسلمانوں اپنی زندگی کا مقصد اعلائے کلیمت اللہ بناؤ ہاں اگر کوئی مسلمان نہیں نہیں جا سکتا الہ کلمت اللہ میں بنف سے نفیس نہیں لگ سکتا شریعت متحرہ نے اگر نماز میں قیام فرض کیا ہے تو کھڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر اشارے سے پڑھنے کا حکم دیا ہے شریعت متحرہ نے وضو دیا ہے وضو نہیں کر سکتا تو اس نے مٹی دی کہ دو مار مار کر تم اپنا تیمم کر لو شریعت متحرہ نے امیروں کو حج دیا ہے تو فقیروں کو کہا کہ تمہارا ہر جمعہ حج ہے اور حج یہ فقرا یہ جمعہ فقرا کا حج ہے تم سال میں زندگی میں ایک مرتبہ حج کرتے ہو فقراہ کو کہا کہ تم ہمیشہ حج کیا کرو گے مجاہدوں کو کہا کہ میدان جہاد میں جا کر تم ثواب بٹیرتے ہو عورت کو کہا کہ خاوین کی آبرو عصمت کی حفاظت کر کر اس کے مال اور اس کے گھر کی حفاظت کر کر تو جہاد کا تو صدقے کا تو خیرات کا تو ثواب پالے اللہ نے کسی کو محروم نہیں کیا ہے اگر کسی کو مجاہدین پر غازیوں پر رشک آتا ہے طالبان پر رشک آتا ہے دنیا پر جنہوں نے اپنے وجود کو ختم کر کر حضرت عثمان سے جا ملے حضرت بلال سے جا ملے نبی کے حوض کوثر پر انہوں نے شہدائے بدر سے ملاقات کی تمنا لے کر آگے بڑھ گئے اگر یہ تمنا آپ کے دل میں ہے اور کر سکتے ہیں تو کیجئے اگر نہیں تو نبی نے ان لوگوں کو بھی محروم نہیں کیا آپ گھر بیٹھے یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں بشرطے کے مسلمان بنے بشرتے کے نمازی بنے میرے آقا نے فرمایا طالبان نسائی شریف کی روایت ہے اللہ فی الموت وفیما بادل موت اللہ فی الموت وفیما بعد الموت جو آدمی دن میں پچیس مرتبہ اسے پڑھے گا ہر نماز فرض کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ لینے سے دن میں پچیس مرتبہ ہو جائے گا نسائی شریف کی روایت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بدر کے شہداء قیامت کے دن عہد کے شہداء قیامت کے دن سلطان ٹیپو کے ساتھ قیامت کے دن سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ شہداء کے جم گٹھے میں یہ اٹھے گا کون نہیں چاہے گا کہ شہادت جام شہادت اسے ملے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کے جذبے شہادت کو سرف کر کر وہ یہ کام کرنے لگے جیسے کوئی بے وقوف یہ کام کرے کہ حدیث میں آیا کہ جس نے تین کل پڑھا اسے ایک قرآن کا ثواب تو بچے کو مدرسے میں داخل نہیں کیا اور اپنے بچے کو خلو اللہ کا سورہ سنا یاد کرا دیا اور کہا کہ تین کل پڑھ لے قرآن کا ثواب نہیں یہ تو اس وقت ہے کہ آپ کی ٹرین قبرستان سے گزر رہی ہے آپ کی بس قبرستان سے گزر رہی ہے اماں محترمہ ہیں والد محترم ہے آپ سارا قرآن ایک سو چودہ سورتیں نہیں پڑھ سکتے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں نہیں پڑھ سکتے تو اب کہا کہ تین کل پڑھ لو ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن میں ہمت نہیں جرت نہیں اسباب نہیں حکومت کی طرف سے اس قسم کی چیزیں نہیں وہ دن میں ہر فرض نماز کے بعد اللہ بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت پانچ مرتبہ پڑھ لے گا انشاءاللہ قیامت کے دن شہدا کی فہرست کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اسے شمار فرمائیں گے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ امت کے اندر اتحاد اتفاق نصیب فرمائے انگریز کے جھگڑوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ ہر مسجد سے اذان کی صدا کو گنجوائے اللہ ہر مسجد کو آباد فرمائے اللہ مسلمانوں کے حق میں خیر و عافیت کا فیصلہ فرمائے آمین بابردان الحمد للہ رب العالمین